حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انگلیا مت چٹخاؤ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو پینسٹھ